ام سلمہ انصاریہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ عورتوں میں سے ایک عورت نے عرض کیا اللہ کے رسول اس معروف سے کیا مراد ہے جس میں ہمیں آپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے آپ نے فرمایا وہ یہی ہے کہ تم کسی کے مرنے پر نوحہ مت کرو میں نے کہا اللہ کے رسول فلاں قبیلے کی عورتوں نے نوحہ کرنے میں میری مدد کی تھی جب میں نے اپنے چچا پر نوحہ کیا تھا اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ جب ان کے نوحہ کرنے کا وقت آئے تو میں ان کے ساتھ نوحے میں شریک ہو کر اس کا بدلہ چکاؤں آپ نے انکار کیا مجھے اجازت نہ دی میں نے کئی بار آپ سے اپنی عرض دہرائی تو آپ نے مجھے ان کا بدلہ چکا دینے کی اجازت دے دی اس بدلے کے چکا دینے کے بعد پھر میں نے نہ ان پر اور نہ ہی کسی اور پر اب قیامت تک نوحا جب کہ میرے سوا کوئی عورت ایسی باقی نہیں ہے جس نے نوحا نہ کیا ہو جامع ترمزی حدیث نمبر تین ہزار تین سو سات یہ حدیث حسن ہے